الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ سلسلہ ازواج النبی المصطفیٰ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں کچھ دروس الحمدللہ گزر چکے ہیں جن میں ہم نے مجموعی طور پر فضیلت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی اور آج الحمدللہ سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کے ضمن میں ہم نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں سیدہ خدیجہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا صحیح معنوں میں اسے خاتون اول کا اعزاز حاصل ہے آج تو ہر صاحب اقتدار کی بھی صاحب خاتون اول کہلاتی ہے آج ہر بڑا لیڈر بھی اپنے آپ کو قائد یا قائد اعظم کہلاتا ہے مگر نہ حقیقت اگر نظر ڈالی جائے بغیر کسی اصلیت کے تو خاتون اول کا لقب جو ہے وہ سیدہ خدیجت خبرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی زیب دیتا ہے اور اسی طرح قائد اول قائد اعظم کا خطاب جو ہے وہ ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ دیتا کیونکہ آپ جیسا قائد کائنات نے نہیں دیکھا دنیا میں بڑے قائد پیدا ہوئے کوئی سیاسی انقلاب کا ذریعہ بنے کوئی معاشی انقلاب کا ذریعہ بنے لیکن یہ صرف آمنا جلال کی شان ہے کہ جس نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ عقیدے میں بھی انقلاب اعمال میں بھی انقلاب اشکال میں بھی انقلاب اخلاق میں بھی انقلاب یعنی اللہ کے پیغمبر نے زلال مبین میں گھی ہوئی قوم کو نکال کے آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن بنا دیا تو ایسی کی عادت نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کیا مت کر سکا تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ خاتون اول کا جو اعزاز ہے خاتون اول کہلانے کی جو مستحق ہے یعنی اہل اسلام کے نزدیک اہل کفر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں وہ جس کو چاہیں اعزاز دیں جس کو چاہیں ٹائٹل دیں جس کو چاہیں نوازیں ہم نے تو بحثیت ایک مسلمان کے بات کرنی ہے اللہ نے جو مقام سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے کہ وہ اول مسلمتن سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون اور محسن ہے اسلام اور محسن ہے سعید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اصحاب وسلم تسلیم تسلیم تقریباً اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں دنیا میں گزری ہیں لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و زکا عطا فرمایا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی پہچان عطا فرمائی تو ان میں ایک بی بی آسیہ ہے بی بی آسیہ یعنی زوج فرعون ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت دی ہے بڑا مقام دیا ہے کہ جب انہوں نے سید عام علیہ السلام کو دیکھا تو آپ تو دودھ پینے والے بچے تھے ایک صندوق میں بند ہیں وہ صندوق دریا کی لہروں سے موجوں سے اس کے بعد وہ پھر آؤں کے گھر کی طرف جو ندی نالے جاتے ہیں ان کے ذریعے اس ہاؤس میں پہنچی ہے جو ان کے محل کے اندر ہے اور جب صندوق کھولی جاتی ہے تو بی دیکھ کے کہتے ہیں پن وئی الگ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حضرت منہ علیہ السلام کو یعنی اس شیر خیر کی اس دودھ پینے کی عمر میں ایک نظر ڈال کے پہچان لینا کہ اس کو کوئی نہ کوئی عظمت والا بندہ ہے تو یہ پہچان جو تھی یہ ان کا عرفان جو بولا بی بی آسیہ کا کہ انہوں نے ایسے حالات میں سے اندازہ لگا لیا کہ کیا اس صندوق میں اس بچے نے آنا تھا اور پھر اس صندوق نے ہمارے گھر میں ہی آنا تھا اس صندوق کو ہمارے ہی لوگوں نے پکڑنا تھا اور پھر علیہ السلام کے چہرے پر کیونکہ اللہ جی نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے سرفراز فرماتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کو خسائش و صفات سے بھی متصف کرتے ہیں تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح بی بی آسیہ میں ایک ہی نظر میں حضرت ابو علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا اسی طرح بی بی خدیجہ کا بھی کمال ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی نبوت آئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے لیکن حضور کی صفتیں سن کر حضور کے اخلاق حسنا کے بارے میں سن کر حضور کا جمال دیکھ کر حضور کی کمالات خلقی دیکھ کر سیدہ خدیہ نے پہچان لیا کہ یہ خاص کوئی اونچے مقام کی ذات ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ سرفراز کرنا تو اس لیے بی بی خدیجہ نے خود کھائی ورنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجر تھی سرزمین مکہ کی بہت بڑی صاحب مال تھی اور قریش کے اصل میں تھی یعنی سیدہ خدیجہ کا نصب نصب نامہ جو ہے سیدہ خدیجہ بنت خواہ اس کا نصب نامہ جو ہے کچھ ابن خلاف ابن نے مرا جا کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے ملتا یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاصم ابن مناف ابن کو ابن خلاف تو خصح میں جا کے بی سیدہ خدیجہ حضور کے نصب میں مل جائے تو اس کا نصب بھی اسی کو پہ آتا ہے اور ان کا والد کا نام جو تھا وہ خواہد ابن الاسد تھا ابن عبد عبدالاضی ابن کو ابن خلاف اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ دادی کا نام جو ہے ان کی زاہدہ ہے تو یہ اعلیٰ نسل سے ہیں اعلی نسل سے ہیں اور قریش کے اس اصل شاخ سے ہیں قریش کے اس اصل لڑی سے ہیں جہاں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب مل جاتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بے اعتبار قریش کے بے اعتبار مال و تجارت کے حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سید آئے رضی اللہ تعالی عنہ سے مال لے کر شام جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور اس میں بی بی خدیجہ نے حصے مقرر کر رکھے تھے کہ بھی میرا مال ہوگا میرا پیسہ ہوگا تمہارا کام ہوگا اور جو اس میں نفع ہوگا اس کو ہم برابر میں تقسیم کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں سفارشیں کرا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضمانتیں دے کر کیوں پیسہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے میں دینے کے بعد پیسہ لیتے تھے لیکن یہاں بات الٹی ہو رہی ہے کہ سیدہ خدیجہ خود پیغام بھیجتی ہیں اور خود ایسے حالات و اسباب پیدا کرتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا مال لے کے تجارت کے لیے جائیں خود پیغام دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب سے کہا نے چیچر سے کہا کہ اس طرح ابھی بھی خدیہ کا پیغام پہنچا ہے تو ابھی طالب نے کہا کہ بیٹے یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لوگ منتیں کرتے ہیں زمانتیں دیتے ہیں سفال دے جاتے ہیں اور آپ کو خود بھی بھی کہہ رہی ہے لے اچھی بات آپ بھی تجارت کریں آپ کیوں نہیں تجارت کریں تو خدیجہ ارل اللہ ہوتا عنہ نے آپ کو مال دیا اور آج بھی آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جن میں ان واقعات کی تفصیل ہے اور بی بی خدیجہ پہلے سے کہہ رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امانت آپ کی صداقت آپ کی دیانت کو دنیا مانتی ہے اگر اللہ نے آپ کو اس میں کامیابی دی تو میں جتنا حصہ لوگوں کو دیتی ہوں اس سے بھی آپ کو زیادت دوں گی لیکن میری تمنا ہے کہ آپ میرے مال سے زیادت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی خدیجہ کا غلام تھا میں سرا خدیجہ سیدہ خدیجہ کا ہے غلام ہے پرانا خاندانی غلام ہے نیسا تو ان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا تاکہ سامان اٹھانا اور سامان رکھنا اور بیچنا اور آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں کے تاجروں کا دکانداروں کا مقام کہاں ہے کہاں بیچنا ہے مال کہاں پہنچانا ہے تو میسرا آپ کی خدمت میں بھی رہے گا ہاں ایک طویل سفر ہے کیونکہ مکہ مکرمہ سے شام جو ہے ایک مہینے کا سفر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی گاڑیاں نہیں جاتی تھی کوئی ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے اردو کے سفر ہوتے تھے اور ایک مہینے تک اور کافلے چلتے تھے اگر آپ یہ خدا نہ کرے کافلے سے بھٹک گیا تو ویسے بھی ختم ہو جاتا کوئی ذریعہ نہیں اس زندہ رہنے تو میسرا بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے سے اجازت بھی دیا ہے تو میسرا کو بھی بھی خدیجہ کہتی ہے کہ دیکھو میسرا میں تمہیں آپ کے ساتھ پتا ہے کیوں بھیج رہی اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے انہوں نے کہا اسی لیے بھیج رہی ہوں کہ تم نے حضور کے ہر ہر قدم پہ نظر رکھنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات پہ نظر رکھنی آپ کے آداد آپ کا انداز گفتگو غیروں کے ساتھ معاملات اور کوئی نئی چیز آئے تو اس کے دماغ میں محفوظ رکھنا ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا ہے بی بی خدیجہ کا یہ اہتمام بتلاتا ہے کہ وہ اس نور نبوت کو پہچان چکی تھی جو جبین محمد مصطفیٰ میں تھا صلی اللہ علیہ علیہ و تسلیم القسیم حسیدہ وہ عظمت رسول کے بارے میں اس کی اپنی احساس تھا وہ جاگ چکا تھا اس کا وجدان جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ آزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو آپ تجارت کے لیے تشریف لائے آپ شام میں پہنچے اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور نے پہلے کبھی تجارت نہیں کی لیکن آپ نے اس سفر میں یہ بھی کوشش کی کہ بات چیتیں مکے سے غریب کر کے گئے اور شام میں بیچ دی اور بعض چیزیں جو تھی وہ شام سے خرید کر کے لے آئے جو مکے میں بیچی گئی تو منافع جو تھا وہ دگنا ہو گیا یعنی اور جتنے لوگ تھے وہ اتنا منافع حاصل نہیں کر سکتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور اس کے بعد بیسرا کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے راستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو دور ایک چھوٹا سا درخت تھا اس درخت کے سائے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اس علاقے کا جو راہب تھا یعنی جو عیسائیوں کے پادی تھے وہ راہب کہلاتے تھے احبار کہلاتے تھے روحبان کہلاتے تھے تو ذرا کہتے ہیں کہ وہ راہب میرے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں ننتا کون ہوں میں نے کہا میں غلام ہوں کس کے غلام ہوں میں نے کہا سیدہ خدیجہ کا غلام ہوں میں نے اس درخت کے نیچے کون سویا ہے تو میں نے کہا تھا ہاں، محمد بن عبداللہ یہ ان کا نام محمد ہے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سرا بات یہ ہے کہ ولہ متحدہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے اس درخت کے سائے میں آ کے کوئی نہیں بیٹھتا مگر جو نبی ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی نبی ہے معلوم ہوتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں ہے آپ نے تو کوئی اعلان نبوت نہیں کیا ان کا نہ کریں لیکن ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں ہماری کتابوں کی علامات یہ کہتی ہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ ولا عبی ہی وسلم السیر کثیر کامیاب سفر سے واپس لوٹے اور میسرا نے ایک ایک پل کی بی بی خدیجہ کو رپورٹ دی حضور کی صداقت کی حضور کی دیانت کی حضور کی امانت کی انداز تجارت کی انداز اخلاق کی تو بی بی خدیجہ کے دل کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ شان کہ اس کے لیے لازمن مند کوئی مقام عظمت ہے اور بعض روایات میں آتا ہے جیسے الیاط والے نے اسی طرح السحادہ والے نے اسی طرح اور بھی کتابیں نے کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ انبیاء کی محبت انبیاء کی عظمت انبیاء کی شان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ذرا آدمی کو تفکر ہو تبر ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ بی بی بنت مدین نے بنت شعیب نے حضرت موسا علیہ السلام کو پہچانا تھا حالانکہ وہ بی بی تو نہیں جانتی تھی کہ کون آدمی ہے لیکن اپنے ابا سے کہا تھا کہ اس آدمی کو اگر اپنے پاس رکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا یہ کبھی بھی ہے یہ امین بھی ہے تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی امانت کو پہچانا تو اسی طرح خدیجہ نے بھی امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا آپ روایات میں آتا ہے کہ یہ سارے واقعات بی خدیجہ جا کے برقاعب نوفل کو بھی سناتی تھی برقاعب نوفل جو ہے رشتے دار ہیں بی خلیجہ اسی لیے ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے نکاح کے لیے برکت ابن برکہ ابن نوفل کے ساتھ ارادہ تھا کہ انہی کے ساتھ نکاح ہو جائے آپ کا لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا اس کے بعد بھی سیدہ خریجہ نے نکاح کیا عقیق سے آپ کے پہلے شوہر کا نام عقیق تھا اور آپ کے دوسرے شوہر کا نام جو ہے ابو حالہ تھا ابو مالک ابن نباش کیونکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجیت سے پہلے آپ کے دو شوہر ہیں اور ان دونوں شوہروں سے اولاد ہے ایک سے بیٹی ہے ہند اور ایک سے بیٹا ہے ابو حالہ تو یہ ان کی کنیت تھی تو اس لیے حضرت میں نو بزی رشتے داری تو تھی لیکن نکاح نہ ہو سکا اللہ کو یہی منظور تھا تو بی بی خدیجہ جب بھی حضور کے بارے میں کوئی بات سنتی تو ورکا کو بتا دیتی کہ آج مجھے جو میسرا نے یہ کہا ہے میسرا نے یہ کہا ہے اور میسرا نے یہ کہا ہے تو نفل کی غور کرتے اور وہ کہتے خدیجہ ہو سکتا ہے کہ اندہ نبی جو اما ہو سکتا ہے کہ اس امت کا ہونے والا نبی جو ہے وہ یہی محمد مسلمان صلی اللہ علیہ ولی وسحدہ اسی طرح بات کتابوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور جس قافلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے تو اس وقت سیدہ خدیجہ آپ نے مکان کے چھت پہ کھڑی تھی تو بڑے غور سے اس قافلے کو دیکھ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اور کیا دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ جو آ رہے ہیں باقی سارے آدمی تو دھوپ میں چل رہے ہیں لیکن حضور پہ ایک خاص سایہ ہے آپ ایک سائے میں آ رہے ہیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے حیران ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پچاس آدمیوں کا قافلہ ہے لیکن ان چار آدمی جو ہے وہ تو دھوپ میں نظر آتے ہیں لیکن ایک ذات جو ہے ان پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خصوصی سایہ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی آپ اندازہ کریں ان کی فراست کا ان کے عقل کا ان کی فہم کا اور ان کی دیانت کا اور ان کی عوامت کا کہ سیدہ خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا اور آپ نے جیسے تجارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا شادی کے لیے بھی بی بی خدیہ نے پیغام بھیجا اور پیغام لانے والی کون ہے نفیسہ بنتے بنیا اس بی کا نام تھا نفیسہ بنتے بھی ایک بڑی معروف عورت تھی اور اس کو بات کہنے کا طریقہ آتا تھا اللہ نے بولنے کا طریقہ دیا جیسے بردو میں ہوتے ہیں اردو میں ہوتے ہیں بعض کو بولنے کا طریقہ اللہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایک مشکل سے مشکل بات کو بھی بڑے آسان انداز میں ڈال دیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ وہ بولیں گے تو فطرے پیدا ہوں گے وہ بولیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے اسی لیے بی بی نفیسہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ اللہ کا رغبت بتن پھر نکال کیا آپ کو شادی کی خواہش نہیں ہے حضور نے بتایا اللہ کی بندی کس کو خواہش نہیں ہوتی سب کو خواہش ہوتی ہے میں تو والا آدمی ہوں آپ کی عمر مبارک پچیس سال میری بھی خواہش ہے لیکن نہیں سیندی نیگل بال میرے پاس اتنا مال نہیں ہے دولت نہیں ہے میں کیسے شادی کا فکر کروں اس کے لیے کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے وہ رہنے کے لیے جگہ ہو خرچے کے لیے پیسہ ہو تو میں کیسے شادی کی سوچ سکتا ہوں تو نفیسہ نے بڑے طریقے سے کہا نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ یہ خواہش خواہش ہیں کہ اگر کوئی مالدار عورت بھی ہو ذات نہ دن وضات حسف ان نصب اور نصب کے اعتبار سے بھی بلند ہو حسب کے اعتبار سے بھی بلند ہو مال و دولت کے اعتبار سے بھی بلند ہو اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ قبول کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نفیسہ کیسی باتیں کرتی الذي اللہ کون ایسی عورت ہو سکتی ہے جو صاحب مال بھی ہو لیکن ایک فقیر کے ساتھ نکاح کرنے میں خواہش مند ہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ خدیجہ کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو حضور صلی اللہ سے مسکرائے آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو نفیسہ خطیہ میرے سے کر رہی وہ تو اگنا اگنا امراطن تھی قریش وہ تو قریش کی سب سے بڑی غنی عورت ہے اور اس کے لیے تو بڑے بڑے پیغام جا رہے ہیں لیکن اسے ٹھکرا دیے ہیں تو نفیسہ مسکرائی اس نے کہا یا محمد سرنی خدیجہ مجھے تو خود خدیجہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے بس آپ مزدوری تو تھے آپ راضی ہو جائیں خدیجہ کا پیغام لے گئے تو میں آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بات نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے چچا سے نہ پوچھوں کیونکہ چچا کا مقام جو ہے والد کا مقام ہوتا ہے الم سن ابھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد کا ذوق دیکھا نہیں کیونکہ حضور کے والد تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ کی کفالت جو ہے وہ عبد المطلب کے پاس آئی اور عبد المطلب کی کفات کے بعد جو ہے ابو آپ کے چچا کی کفاعت میں آئے اس دور میں ابھی طالب کا زمانہ تھا حضور نے فرمایا کہ نفیسہ جب تک میں اپنے چاچا ابھی طالب کی اجازت نہ لے لوں اس وقت تک میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابھی طالب سے کہا کہ ہاں کب آیا آدمی اسی طرح نفیسہ آئی تھی اس نے کہا گیا محمد اگر خدیجہ رغبان ہے اگر خدیجہ جیسی اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اس سے بڑی خیر کیا ہوگی اس سے بڑی بھلائی کیا ہوگی اور خیر دل ہی بہو بھلائی کے کام میں دیر نہیں کرتے چلو ہم چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں تو آپ کے نکاح کے لیے جانے والوں میں ایک ابھی طالب ہیں اور دوسرے آپ سید حمزہ ہیں کیونکہ وہ حمزہ ابن عبد المطلف ہو یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تو حضرت حمزہ اور ابھی طالب آئے اور انہوں نے آ کے والیان نے سیدہ خدیجہ سے اور سیدہ خدیجہ سے بات کی تو خدیجہ نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں تو تاریخ مکمل ہوئی اور نکاح کا پیغام ہوا اور نکاح کا خطبہ پڑھنے والا جو ہے وہ ابھی طالب حضور کا چچا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی مکہ باوجود مشرق ہونے کے باوجود بت برست ہونے کے لیکن ان کے ہاں بھی جیسے حج بھی تھا عمرہ بھی تھا نکاح بھی تھا اور نکاح کے لیے بھی وہی شرائط تھے کہ باقاعدہ خطبہ ہو باقاعدہ گواہ ہوں باقاعدہ حق المار ہو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ اسلام میں آئے اگر میاں بی مسلمان ہوگا تو حضور نے اسی نکاح کو برقرار رکھا بھی وہ نکاح بھی تو اسی طریقے سے ہوا ہے جو ہمارے ہاں ابھی طالب بھی تیار ہوئے اور سید حمزہ بھی تیار ہوئے اور بی بی خدیجہ کو بھی کہہ دیا گیا تو خدیجہ کی جانب سے ان کے چچا جو ہیں ابن الاسود جو ہیں وہ ان کے چچا تھے وہ آئے اور مرکز ابن نوفل نے نو جو کہ یہ رشتے دار تو ابھی طالب نے کھڑے ہو گئے جب خطبہ پڑھا تو وہ خطبہ جو ہے ایک عظیم خطبہ ہے ایک تاریخی خطبہ ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو جملے ہیں اس کے اندر جو مہانی کے دریا بہ رہے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی طالب کے پاس کتنی بلاغت تھی اور فساد تھی حتیٰ کہ اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حاضرین آج اگر مکہ مکرمہ کے نوجوان عموماً اور قریش کے نوجوان خصوصاً ملا کے وزن کیا جائے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے تو حضور کے وزن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نہ عقل میں کر سکتا ہے نہ جمال میں کر سکتا ہے نہ کمال میں کر سکتا ہے نہ صداقت میں کر سکتا ہے نہ زہد میں کر سکتا ہے نہ برا میں کر سکتا ہے نہ تقوی میں کر سکتا ہے وہ اندہ ہو رہا کہ بخی خدیجہ اور میرے بدنی محمد مصطفیٰ کی رغبت ہے خدیجہ سے نکاح کرنے میں وہی راغبت الفی رسول اللہ اور بیوی خدیجہ جو ہے وہ بھی راغب ہے ہیں ان کی بھی خواہش ہے تو اس طرح نکاح پڑا گیا اور آگے جا کے دو روایات بعض روایات میں ہے کہ بیس اونٹ جو تھے نا نوجوان اونٹ یعنی بچے نہیں بلکہ پورے کام اپنی عمر کو پہنچنے والے بیس اونٹ جو تھے وہ حق الباہر مقرر کی گئی اور بعض روایات میں ہے کہ پانچ سو درہم جو تھا وہ حق الباہر معین ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں بیس اونٹوں کی قیمت پانچ سو درہم بنتی ہو تو لہذا بعض لوگوں نے اس قیمت کو ذکر کر لیا اور بعض لوگوں نے اردو کو ذکر کر لیا اور اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آج میری خوشی کا زمانہ ہے کہ آج میرا نکاح ہوا ہے محمد الرسول اللہ سے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ حق المحل میں جتنے اونٹ ہیں یہ سب لے کر کے کھلا دیے گئے لوگوں تاکہ یہ ایک قسم کی خوشی کی طرف سے ہمارے لیے ہو جائے کہ تمام لوگوں میں وہ تقسیم ہو جائے اور بعض علماء نے فرمایا کہ پانچ سو دن ہم حق البہر مقرر ہوئی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اب جو ہے وہ ازواج نبی میں شامل ہوئی امہات المومنین میں شامل ہوئی اور سب سے پہلی بیوی سب سے پہلی مسلمان سب سے پہلی محسنہ اور صرف محسن محمد مصطفی محسن اسلام محسن دین اسلام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی علیہ وسلم بڑے روکین بی خدیجہ کے گھر میں ہے بی خدیجہ کا گھر جو ہے نا مکے میں تھا بی بی خدیجہ کا گھر جو ہے یہ آپ یوں اندازہ کریں کہ جب آپ لوگ مروہ سے نکلیں گے چھتی بازار کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو سو قدم جانے کے بعد جب آپ دائیں ہاتھ میں مڑیں گے تو یہاں بیٹھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ خلی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور یہ گھر پورے مکے میں عظمت والا گھر تھا کہ جس میں زندگی گزاری محمد مصطفیٰ نے اور جس میں حضور کی ساری اولاد پیدا ہوئی آپ کے بیٹے پیدا ہوئے آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی تو اس گھر کو اللہ نے ایک بہت بڑا شرف دیا تھا اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں یہی وہ گھر ہے جس کے حکیم ابن ابھی طالب نے یعنی ابھی طالب کے بیٹے ہر تعلی کے بھائی ہیں اپنی تو انہوں نے وہ گھر جو ہے خرید لیا تھا اچھا اس کے بعد خدا کی شان ہے کہ دور چلتا رہا پھر سید محاوی رضی اللہ تعالیٰ آیا تو انہیں پھر اس گھر کو خریدا اور خریدنے کے بعد وہاں ایک مسجد بنا دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو خریدا اور ایک مسجد بنا دی تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ یادگار رہے لیکن بہرحال اب وہ گھر جو ہے تقریباً تو ہر میں جدید جب ہوا ہے تو اب وہ گھر جو ہے سارا تقریباً ہر شریف کے حدود کے اندر آ چکا ہے اور داخل ہو گیا ہے تو بہرحال یہ گھر جو ہے بڑا مشہور گھر تھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسے نہ ہو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ علی ہی کثیرہ نے اتنا زندگی گزاری ہو اور اتنا وقت گزارا ہو اس کو کیسے عزمت نہ دے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت ہی حضیم حضور سلم ہونے اور سلم اپنے گھر میں داخل ہوئے لیکن بڑے کم کی تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ رسول حضور آپ کیوں ہیں حضور نے فرمایا آج میں نے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں مکے میں آج میں نے بڑے محتاج قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے جو کھانے کے محتاج ہیں جو کپڑے کے محتاج ہیں جن کے اوپر کپڑا نہیں ہے جو کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو ان کی اس حالت زال کو دیکھنے کے بعد میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب غم نہ کرے اور کہتے ہیں کہ بیوی صاحبہ نے اپنا ایک بندہ پیغام کے لیے بھیجا سید ابی بکر صدیق کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں بی بی خدیجہ کے غلام بھی موجود ہیں تو اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے اپنے گھر سے دراہم دینار کے توڑے جو تھے توڑے کا بنا ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی بوریوں میں بند ہوتے تو آگے حضور کے سامنے اتنا ڈھیر لگایا کہ حضرت ابو بکر ہیں کہ وہ پیسہ اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور اس میں چھپ گئے اس قدر پیسوں کا ڈھیر لگا دیا اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ حاضہ نہ ڈھوکا اب یہ تمہارا مال ہے جہاں چاہے اس کو لٹا دو لیکن میں آپ کو غمگین نہیں دیکھ سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال جو تھا غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو محتاجوں کو لٹا دیا جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے تھے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی یہ مقام ہے کہ انہوں نے <coughs> اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے انسان ہے غصے میں آ کر آ کر شوقن ہے غصے میں آج ایک دفعہ کہہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلاح کے بعد روایات میں یہ لفظ جاتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ماں اگر تو اللہ حدم کا اگر تو اللہ خدیجہ تھا مجھے آج تک کسی بیوی پہ اتنی غیرت نہیں آئی اتنی غصہ نہیں آیا جتنا بی خدیجہ پہ آیا تو بیویوں نے پوچھا نے کہا اما جان آپ کے غصے کا بھی کمال ہے آپ تو حضور کے گھر میں اس وقت آئی ہیں جب بیوی خدیجہ فوت ہو گئی جب بی بی خدیجہ موجود ہی نہیں تھی زندہ ہی نہیں تھی یعنی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات فرما چکی ہے اور آپ اس کے باوجود بھی غیرت کھا رہی ہیں ان پہ تو غیرت ہوتی ہے جو سامنے موجود ہیں لیکن جو بی بی موجود نہیں ہے جو بی بی حضور کے گھر میں نہیں ہے جو بی بی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے فوت ہو چکی ہے تو اس سے ناراض ہونے کا کیا مطلب تو بی بی عائشہ نے کہا کثرت کسرت ذکر رسول اللہ کیا کہتے ہو حضور جو ہر وقت بھی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا ذکر سن کے غیرت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا کہ ہر وقت حضور فرماتے ہاں کزا قالت خدیجہ ہاں کزا فعلت خدیجہ ہاں کزا عمر خدیجہ فلا بات میں خدیجہ نے یوں کہا تھا خدیجہ نے یہ کام یوں کیا تھا خدیجہ نے یہ کام یوں کیا تھا اور جب حضور کے پاس کوئی گوشت آتا ہے کوئی ہدی آتا ہے کوئی کھجور آتی ہے تو آپ بی بی خدیجہ کی سہیلی ہوں بی بی خدیجہ کے جاننے والوں کو پاس بھی بھیجتے ہیں یہ بی بی خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی یہ بی بی خدیجہ کی سہیلی تھی یہ بی بی خدیجہ کے ساتھ رہتی تھی اس لیے مجھے غیرت آتی <clears throat> تو اسی لیے اس غیرت کی وجہ سے ایک دن بی بی خدیجہ بی بی عائشہ نے بڑی ضرورت سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں ماں اللہ برادر کیا ہے خدیجہ ایک عورت ہی تھی اور پھر کون سی وہ کنواری عورت تھی جس سے آپ نے شادی کی اس کے تو پہلے دو شوہر تھے اس کی تو پہلے سے اولاد تھی وہ تو پہلے سے ایک بیوہ عورت تھی آپ اتنی عمر تھی اس کی جب آپ کی شادی ہوئی تو چالیس سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی تو آپ ہر وقت بھی خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں ناراض ہو گئے آپ نے میں عائشہ تمہیں پتا ہے کہ خدیجہ کون ہے خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ کے لٹایا ہے جب میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں اسلام پہ احسان کیا ہے اس نے میرے دین پہ احسان کیا ہے اس نے میرے صحابہ پہ احسان کیے ہیں اس نے محمد مصطفیٰ پہ احسان کیے ہیں اس نے میری لفاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاضیب کو بھی برداشت کیا ہے آج اگر میں اس کو یاد نہ کروں تو پھر کس کو یاد کروں گا تو سیدہ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بی بی پی سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ہیں حضرت قاسم ہیں صرف حضرت ابراہیم جو ہے وہ بیوی ماریا کی ورنہ آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بیوی خدیجہ سے ہیں اور ان کا لقب ہے طیب ہوتا ہے یہ لقب ہے نام ان کا نہیں تھا طیب ہوتا ہے بلکہ عبداللہ اور قاسم ہیں ابراہیم ہیں اور آپ کا لقب ہے جیسے بی بی خدیجہ کا لقب جو ہے زمانے جاہریت سے زمانے جاہریت سے نام تو خدیجہ تھا لیکن لقب طاہرہ تھا کیونکہ بی بی خدیجہ اتنی حفیظ عورت تھی اتنی پاک باز خاتون تھی اتنی کردار والی عورتیں تھیں کہ ان کو زمانے جاہریت نے بھی اس لقب سے نوازا تھا کہ وہ طاہرہ ہے وہ پاک اور حضور کی بیٹیاں بی بی فاطمت الزہرا اسی طرح حضور کی بیٹی بی رقیہ روکیا بی زینب بی بی ام کلثوم یعنی چاروں بیٹیاں اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے سیدہ خدیجہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ کو ملا اور حضور وسلم کے دل میں بی بی خدیجہ کا اتنا خیال تھا اتنا احساس تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قید ہوئے اور آپ کی بیٹی نے چھڑانے کے لیے ان کے لیے مال بھیجا فدیے کے طور پہ تو اس فدیے کے اندر ایک ہار بھی آیا تھا جب وہ ہار آیا صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اس ہار کو دیکھا بکار اصول بکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیا صحابہ حیران ہو گئے کیا انہوں نے کہا یار رسول مادہ واضح تم کی گیا رسول اللہ ان نے کہا یہ وہ ہار ہے جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا یہ ہار خدیجہ کا ہے تو بی خدیجہ نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا آج جب میں نے ہار دیکھا تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی مجھے بی بی خدیجہ کی یاد آ گئی تو اس لیے میں رویا ہوں اور اگر تم لوگ اجازت دو کیونکہ مال غنیمت جو ہے یہ فریے کا مال جو ہے یہ سب صحابہ کے لیے ہے لیکن اگر اجازت دے دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں تاکہ اس کو نہ لیا جائے یہ بی بی خدیجہ کا ہار ہے اللہ حضرت نبلتہ جس نے اپنے بیٹی کو ہدیہ دیا تھا وقت گوا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ ولا ہی وسلم الم کثیر القسیح کے دل میں یعنی اتنا بڑا مقام ہے سیدہ خدیجہ اور اسی طرح دیکھیں کہ زمانہ ابتدا ابتدا جو ہے آپ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ حکم بل خلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے وہ کہنا تہن صفی غار حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جب جبل نور کی غار کہلاتی ہے اور جو اعلیٰ مکہ میں ہے حضور وہاں جا کر عبادت فرماتے تھے اور کئی کئی دن تک رسول اللہ صلی علیہ وسلم وہاں تھے جب آپ کے پاس ذات ختم ہو جاتا تو کان اندر رسول اللہ حضور تشریف لے آتے اور بی بی خدیجہ پھر آپ کو سارا سامان تیار کر کے دیتی آپ کے لیے ستو بناتی آپ کے لیے پانی کی مشکیزیں تیار کرتی آپ کے لیے کھانے کی چیزیں بناتی حضور لے کے پھر دار میں چلے جاتے اور وہی انتظار کرتے اس دور میں بھی معاونت کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور امبے رویا صادقہ ہوتے ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے تو حضور بی بی خدیجہ کو آ کے بتاتے تھے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مشورہ لیتی تو ورکت اپنے نوفل سے مشورہ لیتی اسی طرح یعنی یہ دور چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے جب چالیس سال ہو گئی جب چالیس سال عمر ہو گئی تو آپ پہ سب سے پہلی غار ہرا میں نازل ہوئی جبریل آئے انہوں نے آ کے قرآن مقدس کی یہ پانچ آیتیں جو سورت اعلیٰ میں ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں اور کے نزول کا واقعہ الحمدللہ للہ اب سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ ایک اثر ہو گیا کیونکہ جبریل کا لکھا جبریل جو ہے وہ نوری فرشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سید البشر ہے تو نوری رسول کا اور نوری اور بشری رسول کا لکھا اور اللہ کے قرآن کا نزول اور سکل باہی کے اثرات جو ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کبھی تاری ہے اور آپ سیدھا زغار سے اترنے کے بعد سیدھا سیدہ خدیجہ کے گھر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں زم بلو نہیں زم بلو نہیں مجھ پہ کپڑا ڈال دو حضور کانپ رہے ہیں بی بی خدیجہ پوچھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی آیا اس نے کس طرح مجھ سے کہا کہ یہ پڑھو اور میں نے کہا کہ قارین پھر کس طرح اس نے مجھے سینے سے لگایا لیکن بی بی خدیجہ نے جب سنا تو پتہ ہے کیا کہتے کہتے کنواں کہہ دیا رسول اللہ مت گھبرائے لا خودی کل ابدا آپ کا خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے آپ کا خدا کبھی آپ کو دلیل نہیں کریں گے کیوں ان نگر تصر رحمتہ آپ رحمی کرنے والے ہیں المعدوم آپ تو بالکل بے نواؤں کی مدد کرنے والے ہیں بطعین ہی نوا الحق اور حق کے معاملے میں مسائل کو حل کرنے میں آپ مدد کرنے والے ہیں آپ غریبوں کے ہم نوا ہیں آپ مسافروں کے ہم نوا ہیں بطور ضعیف ہے آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں ایسے خصرتیں رکھنے والے کو کیسے خوف ہونا چاہیے آپ بالکل نہ گھبرائے کم بات ون خریقا بجا تو رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی آپ کی تصدیق کرنا اور وہ آنے کے بعد سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے گھر میں آنا یہ شرف بھی ملا ہے تو صرف سیدہ خلیجہ کو ملا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اول من آمن بے اللہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو ہے سیدہ خدیجہ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پھر علماء نے جمع کیا ہے کہ مینت میں ابو بکر کہ مردوں میں سے آ کے وہ بالغ لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں لیکن عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اقلیت حقیقیہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی تو سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر برقع نوفل کے پاس جاتی ہے جو اس دور میں تورات کا بہت بڑا عالم ہے انجیل کا بہت بڑا عالم ہے اور دین مسیح علیہ السلام پہ ہے لیکن خلیجہ جا کے ساری کیفیت بیان کرتی ہے کہ خبر خواہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں حضور پاک نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح میں غار ہیرا میں تھا اس طرح ایک آسمانوں سے بندہ اترا اس طرح اس نے مجھے کہا ہے لیکن ابن نوفل جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اب شر کہتے ہیں خدیجہ تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو آپ پر جو اترا ہے حاضر نابوس النبی عمد نالا موسا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام پہ اترتا تھا اور یہ مبارک ہو کہ تیرا شوہر جو ہے وہ نبی حاضر کمبا اس امت کا نبی ہے اور اگر میرے اندر طاقت ہوتی اگر میرے اندر سیت ہوتی اگر میری جوانی ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و باتو بنتا آپ کا ساتھی بنتا آپ کا معاون بنتا تو ابن نوفل نے بھی تصدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاوت کی تو یہ مقام جو ملا ہے یعنی حضور کی تسلی حضور کو برکا کے پاس لے آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پہ ساتھ دینا یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے جو اور کسی بیوی کو نہیں ملا ہے یعنی ابتدا وحی ہے ابتدا وحی ہے اور ابتدا نزول قرآن ہے اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ پریشانی کے اثرات ہے اس کو اس پریشانی میں ساتھ دینے والی تسلی دینے والی آپ کی تسکین کا ذریعہ بننے والی آپ کی استقامت کا ذریعہ بننے والی ثبات الحق کا ذریعہ بننے والی جو ہے وہ سیدہ افاظ ہے رضی اللہ تعالی الحمد اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول خاتون اول مسلم اول محسن اول محسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ خدیجت خدیجلہ ہے رضی اللہ تعالی و الحلہ اور اسی طرح دیکھیں گے یہ نہیں کہ صرف سیدہ خدیجہ نے اپنی دولت کے ساتھ وقت گزارا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب دشمنوں نے مکاتا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے ایک معاہدہ لکھا اور متفق ہوئے قریش کے سارے سردار کہ آج ہم رکاتا کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب سے حکات کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نہ کوئی بات کرے نہ حضور کے ساتھ بنو ہاشم سے کوئی رشتہ لے نہ رشتہ دے نہ ان کو کوئی مال بیچے نہ ان کے پاس کوئی امداد کا بال بھیجے تو یہ معاہدہ لکھا گیا اور سارے قریش اس میں متفق ہوئے جس میں مجبور ہو کر میرے آقا رحمت دو عالم شیب ابی طالب میں چلے گئے اصل میں یہ شیب بنو ہاشم بھی کہلاتا ہے اور شیب ابی طالب بھی کہلاتا ہے آج بھی جب آپ جاتے ہیں شیب عابر کی طرف تو اس سے پہلے کا علاقہ جو ہے وہ شیب ابی طالب ہے وہ شیب بنو ہاشم بھی کہلاتا ہے اور شیب ابھی طالب بھی کہلاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقاطع کی زندگی میں آپ شیب ابھی طالب میں گئے ہیں تو بی بی خدیجہ ساتھ گئی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تمہارے ساتھ ہوں حضور نے فرمایا خدیجہ تمہارے لیے تو بہت مشکل ہوگا یہ زندگی گزارنا ہم نے کہا سنو جی ہاں آپ ہوتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی مشکل دور تھا کہ تمام غلہ بند ہے تمام تجارت بند ہے کاروبار بند ہے چیزوں کا خریدا بند ہے بول چال بند ہے رشتے داری بند ہے اللہ کے نبی اس علاقے میں محسور ہو کے بیٹھے ہیں اور خدیجہ جیسے رضی اللہ اچھا خدا کی شام دیکھیے یہ مسودہ یہ معاہدہ جو ہے نا حضور کے خلاف یہ جس نے لکھا تھا اس کا نام تھا منصور ابن اکرما یہ اس آدمی نے معاہدہ لکھا تھا تیار کیا تھا سب کو ایسے دستخط کیے تھے اچھا خدا کی شان دیکھو نبی کے خلاف معاہدہ رکھتا رہے کعبہ شریف کے اندر لٹکا ہے اللہ کے نبی کے خلاف معاہدہ ہے لیکن اس کو لٹکا کہاں رہے کعبہ شریف کے اندر لٹکا ہے لکھنے والا کون تھا منصور ابن اکرامہ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس کو زندگی میں سزا دی دنیا میں سزا دی اس کا ہاتھ جو ہے معاہدہ لکھنے کے فوراً بادشاہ وہ پھر حرکت نہیں کر سکا ساری زندگی یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے نا اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں اچھا اسی طرح حافظ اللہ میں ابن حجر اسکلانی اپنی ایک کتاب ہے عبد ہے نا اس کتاب کا نام ان میں ہم نے ایک عجیب واقعہ لکھا یہ ہلاکو خاں کے زمانے کا واقعہ کہ ہلاکو خاں کا دور تھا تو بڑے بڑے اور بڑے بڑے عمرا اور بڑے بڑے گورنر اور بڑے بڑے سپاہ سالار میٹنگ میں جمع تھے اتفاق سے ذکر چلا تو ایک آدمی بدبخت میں کھڑے ہو کے حضور کی شان میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آویز کلمات کہے جب اس نے توہین آویز کلمات کہے تو ایک کتا جو ہے شکاری کتا تھا حضور بندہ ہوا تھا اچھا خدا کی شان دیکھیں گے جب اس نے گستاخی یہ شان رسالت کی رحمت دو عالم تو کی شان میں گستاخی کی تو اس کتے نے وہاں سے رستہ چڑایا رہا کہ پڑا اس گستاخی کرنے والے سے تو لوگوں نے پکڑ لیا خیر بہت سارے لوگ تھے انہوں نے کتے کو بھی پکڑ لیا اس کو چھڑا لیا لیکن اسے کار تو لیا لیکن انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو بعد نے کہا یار ابھی تم یہ باتیں نہ کرو معلوم ہوتا ہے یہ بات کرنے کی وجہ سے تم پر سزا ہو جائے کہا چھوڑو بھائی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کرنا کتے کو کیا بتایا بھلا اصل میں میں کیونکہ ہاتھوں سے حرکت کر رہا تھا اشارے کر رہا تھا کتا اس میں بگڑا ہے ورنہ اس کو کیا ہے کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں لہذا میں کیوں باز آ جاؤں وہ پھر بکواس شروع کر دی اس نے حضور کی توہین کی تو اب جناب اس کتے کو باندھا ہوا تھا اس نے رسا توڑایا اور ایسے طریقے سے وہ چھپتے چھپتے چھپتے اس نے پیچھے سے آگ ایسے جمپ کیا کہ آگ سیدھا اس کی گردن کو پکڑا اس وقت چھوڑا جب وہ مر گیا اسی گردن پہ ایسے ہی اس نے آ کے اپنے جناب پنجے گاڑے اور اپنا اس کو آ کے اس کو اپنے منہ میں لیا کہ سارے لوگ چھڑاتے رہے اس کو مارتے رہے لکڑیاں مارتے رہے سوٹیاں مارتے رہے لیکن اس وقت چھوڑا جا وہ مر گیا تو ایک کتے کے دل میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ساخ رسول سے وہ بھی بدلا دیتا اور یہ تو حدیث میں موجود ہے نا کہ ابو لہب کے بیٹے کو کس نے ہلاک کیا جنگل کے شیر نے اور حضور نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ مسلط کلا دے یا اللہ اس پر جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ منصور ابن اکرما جو تھا جس نے حضور کے خلاف یہ معاہدہ لکھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں سزا دے دی فوراً معاہدہ لکھنے کے فوراً بعد اس کے ہاتھ جو تھے وہ شل ہو گئے اور ساری زندگی وہ شل رہے تھے ہاتھ بھر کر نہیں دے سکا وہ ساری اچھا اب معاہدے کی حالت یہ تھی کہ کوئی آدمی جناب کھانا بھی نہ بھیجے سامان بھی نہ بھیجے ایک دفعہ حکیم حضام نے حضام ابن حکیم نے انہوں نے چوری چوری جو تھا نا کچھ چیزیں بھیجی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے تو ابو جہاں بد وقت کو مت تو ابو جہاں راستے میں آ گیا اس نے حکیم نے حضام کو پکڑ لیا اس نے کہا تم نے وہ کی خلاف دی کیوں تم نے مال بھیجا ہے اس نے کہا وہ لحاظ کرو بی خدیجہ میری پھوپھی ہے بیوی خدیجہ تو گمرا ری اللہ ہوتا میری پھوپھی ہے ہم لوگ یہاں ایش کریں کھانے کھائیں اور جو مرضی آئے استعمال کریں اور میری پھوپھی جو ہے وہ ایک ایک ڈالنے کے لیے محتاج جو مجھے شرم آتی ہے نا لیکن ابھی جان نے کہا نہیں تم نے معاہدہ کیوں توڑا اسی اسلام میں ابو الفاظ ایک کافر تھا میں بھی کافر تھا وہ آیا اس نے کہا ابو جہاں تمہیں حیا نہیں آتا یعنی یہ بی بی خدیجہ کا رشتے دار ہے اپنی کبھی کے لیے بھیج رہا ہے حضور کے لیے تو نہیں بھیج رہا ہے نا اس نے کہا فائدہ تو پھر حضور کو ہوگا لیکن ابو اس غصے میں آ کر ایک جانور کی ہڈی پڑی تھی اور ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر میں ماری اور سر پھاڑ لیا ابو جہل تو اچھا تم اتنا ظالم ہو گئے ہو کہ اب عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز پہنچانے کے لیے منع کرتے ہو تم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں اور بنو ہاشم کی اولاد ہیں چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بلک رہے ہیں جو تاپ رہے ہیں تم اس پابندی اوپر پہ کھڑے تو اب ابل بختری نے کہا کہ دیکھو ایسے کام نہیں بنے گا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارا ساتھ دیتا ہے وہاں شام ابن عامر اسی طرح زبیر اسی طرح اب البختری اسی طرح حکیم ابن ہزام اور چند لوگ ملے کہ کسی طرح اب اس معاہدے کو ہم ختم کریں انہوں نے ابھی طالب سے بات کی ابھی طالب نے ایک دن حضور سے کہا نے کہا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبو شراب خوش ہو جائے کہ اب معاہدے کے خلاف کچھ ان لوگوں میں بھی بدلے کھڑے ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا چاچا کیا کہتے ہیں وہ معاہدہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے وہ معاہدہ جو ہے نا اللہ نے اس کو ویسے ہی مٹا دیا ہے تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے تو خواب کا طالب ظلم کا بھائی ابو طالب نے کہا اچھا ہاں کبھی طالب حرم میں آیا اس نے تمام کو اس کو جمع کیا اور کہا دیکھو اخبار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے خبر دی ہے کہ تم لوگوں نے جو حضور کے خلاف معاہدہ لکھا تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا تو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس معاہدے کو دیکھا جائے اگر وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور میرے نبی کی خبر صحیح ہے تو پھر تم لوگوں کو غیرتان چاہیے اور یہ مقاطہ ختم ہونا چاہیے اور اگر ہماری خبر غلط ہے تو آج پھر میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ تمہیں دے دوں گا پھر تم جانو چاہے قتل کرو چاہے مقابلہ کرو یا چاہے معاف کرو انہوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے معاہدہ دیکھ لیتی انہوں کو تو یقین تھا کہ معاہدہ تو ہم نے کعبہ شریف میں لٹکائے ہے اس کو کیا ہو جائے گا اب کابل اللہ کے اندر آئے اس معاہدے کے کاغذ کو کھول کے دیکھا تو سارا کاغذ ختم ہو چکا تھا صرف اللہ کا نام جہاں جہاں تھا وہ باقی تھا باقی سب چیز ختم ہو چکی ہم نے بھی یہ بات ٹھیک ہے اگر معاہدے کو اللہ نے ختم کر دیا ہے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مقاطع کو ختم کریں تو تب جا کر مقاطع ختم ہوا اور یہ مقاطع ایک دن نہیں رہا دو دن نہیں رہا تین سال تک مقاطع رہا لیکن اس تین سال تکلیف کے دور میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ حضور اللہ علیہ وسلم تو ہوتے بڑے گھر کی عورت تھی وہ تو قریش کو کہہ سکتی تھی کہ بھائی وہ تمہارا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے میرے ساتھ تو نہیں ہے نا لہٰذا وہ اپنے گھر میں رہ سکتی تھی آرام سے زندگی گزار سکتی تھی لیکن انہوں نے بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی تکلیفیں برداشت کی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالی و دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے جی کہ میں اپنی گھر والی کو حج کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی مرد حج کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی اور آدمی کے ساتھ میری بیوی آ سکتی ہے نہیں اگر عورت جوان ہے تو کسی غیر مرد کے ساتھ وہ سفر نہیں کرتی وہ عورتوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں اس کو لے کون سا مشکل ہے اگر آپ نے اس کو حج کرانا ہے جہاں اور قربانی دیں گے وہاں اپنی ٹکٹ کی بھی قربانی دے دیں کہ آپ خود جائیں ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ اسلام نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے حتیٰ کہ اتنی سختی ہے کہ اگر عورت کو محرم نہ ملے تو حج چھوڑ دے کہتے جی کہ ہم کو مینار سے گیارہ سو ریال ملے تھے بہرحال آپ اپنے رشتے دار غریب جو ہے ان کو دے دیں صدقہ کر دیں تاکہ جس کے پیسے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی خیرات کرنے میں ثواب ملے گا اگر مالک معلوم ہے تو پیسے واپس کریں اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر خیرات کرنا ہے حالت کے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نے غسل جنابت کرنا ہو یا غسل عورت نے غسل حیض کرنا ہے تو پہلے اپنے بدن کو صاف کریں اچھی طرح استنجا کریں تمام بدن کو نیچے سے دھوئیں اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں وضو کرنے کے بعد جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایک زبے کے برابر بھی جگہ خالی نہ ہو جہاں تک پانی نہ پہنچائیں پھر سارے بدن میں پانی ڈالیں اور پہلے وضو کریں اور جس طرح وضو میں آپ کلی کرتے ہیں ناک میں پانی دیتے ہیں اسی طرح پورا وضو کر کے پھر پانی بہائیں سارے بدن مرد ہو یا عورت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرکہ کے پاس نہیں کہا لیکن بی بی خدیجہ نے کہا کہ ملکہ کے پاس چلتے ہیں اور دراصل یہ انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی تصدیق کرے اور اس کے بعد وہ عالم تصدیق کریں جو دین سارا کا عالم ہے جو دین مرسا علیہ السلام کا عالم ہے جو و انجیل کا عالم ہے تاکہ وہ بھی مصدق بنے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلام وسلم اور اللہ کے قرآن میں جو پیشین گوئی آئی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ بشرم بے رسول یادی ومباد احمد کہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اللہ چاہتے تھے کہ اسی کے دین کے ماننے والے کو مصدق بنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحاب وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا واللہ اعلم ربنا تقبل منا انك انت الخبير العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حمد هم المهمومين نفس كرب المكروبين قطب الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين